اسامہ کو نافع نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ عنہ حضرت حضرت ابن ابن عمر عمر رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے کے پاس پاس سے گزرے وہ وہ اس نما حصے تھے جو الخطاب کی رہائش گاہ کے قریب تھا وہ اس میں ایک سام کی تاک میں تھے جس طرح لئیز بن سعد کی حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھائیس میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس